لا کلام بعد کلام الامام امام دی گل تو بعد گل ہوں نہیں حضرت صاحب قبلہ اس وقت دین دنیا دے امام نے لہذا انہوں نے مختصر مگر اتنا جامع کہ سمندر کوزے میں بند کلام کے بعد بولنے کی نہ ہی گنجائش ہے اور نہ میں اجازت سمجھتا ہوں فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے حرف پریشانک ہے اہل نظر کے حضور انہوں مبارک آیت شریف تلاوت فرمانا بالکل بے تکلف انداز بناوٹ تو پاک انداز مبارک آیت تلاوت فرمانا اس کا انتہائی سادہ لیکن بالکل صحیح حقیقی معنی نو ادا کردیا ترجمہ کرنا یہ بھی انہوں نے خاصا سی میرے تے ان اس آیت مبارک دا اتنا وسیع مانا اور صحیح حقیقی مانا انہوں دے سادے ترجمے تو بعد ہی کھلیا ہے تسا غور نہیں فرمایا اصا کیونکہ کلام چی رہنے ہیں ساری دیہی اس واسطے مینو ترجمہ ہی ہلا کے رکھ دیتا ہے میں پتہ نہیں کتنا دیر وہ لذت محسوس کرتا رہا جڑا انہاں فرمایا ہے کہ فتنے مکا لو قتل آپ ختم ہو جائے گا ہائے ہائے ہائے کہ الفتنا تو اکبر و من القتل قرآن نے تو فرما دیا فتنا قتل سے بہت بڑا ہے بہت زیادہ بڑا ہے زیادہ بڑا ہے یہ ترجمہ ہے ساوی سرفی اس ترجمے نال مطلب لوگوں تے واضح نہیں ہوتا انہوں دے سادے ترجمے نال جڑا کہ نحو اور صرف سرف دسولہ ملحوظ رکھ کے نہیں سی کلام الہی دے حقیقی معنی نو اور مطلب نو ملحوظ رکھ کے سی انہوں دی اس زبان فقیرانہ نے کمال سمجھا دیتا ہے مانا کہ فتنے مک جان تے قتل آپ ہی ختم ہو لہذا قتل کا سبب فتنے بڑی کمال دی گل ہے انہوں نے یہودیت کے بوتھے دے ایسا چتر ہے اور رین حقیقت ہے کہ یہودیت اور اس نے پروردہ طبقے نو دو لفظ ہی سارا کچھ سمجھا دیتا ہے اگر ان لالچی کوئی نہ ہوئے غرضی نہ ہوئے خوشامتی بئیمان دنیا پرست نہ ہوئے تو بزرگوں کا قرآن کا جملہ ہے سن کے گا واقعی ساری دنیا لن پی ہے فیتنے دن ب دن بنا رہے ہیں قتل کے اتنے شور پا رہے ہیں قتل نو دہشت گردی کہندے نے تے فتنیا نو ترقی کہندے نے لاکھ دی لعنت فتنیا نو کہنا ترقی تے قتل کہنا دہشت گردی حالانکہ دہشت گردی کچھ بھی نہیں صرف فتنیا دا ایک نتیجہ ہے اور قرآن دی جامعیت تو کے جاؤ او مسلمانوں ہائے ہائے ہائے ہائے جاہلوں کی جہالت اور منافقوں کی منافقت نے کہ باطل کا تعارف حق کا تعارف وہ اصا کر رہنا باطل کو نشانہ تنقید بناتے رہے نشانہ تردید بناتے رہے باطل کو نشانہ تردید بناتے رہے حق کی تائید ہمیشہ کرتے رہیں گے ان شاء اللہ رحمان اتنا بڑا عظیم اجتماع یہ سارے دوستوں کا دسواں حصہ بھی نہیں اتنا بڑا اجتماع سڈے دوستوں کا دسواں حصہ بھی نہیں ہر ضلع دے اندر میں ناچیر خطاب واسطے جاننا الحمد للہ اجتماع ہوتا ہے وہ بھی شاید احباب مجبوریاں معذوریاں دی وجہ یا بے خبری دی وجہ پہنچ نہیں سکتے اور اس وقت بھی کئی مجبوری دی وجہ نال نہیں پہنچ سکتے اور کچھ بے خبری دی وجہ نال نہیں پہنچ سکتے میرے خیال دے اگر خاری ڈیرا اسماعیل خان دے سننے والے دوست میرے جمع ہو جان تو اتنا ایک مجمع بن جانا فقط ڈیرا اسماعیل خان دے اتنا بڑا عظیم اجتماع اور انہ دے دیگر او ہم نوا جڑے حالے تک پہنچے نہیں اور اس بات اس بات کا منہ بولتا ثبوت نے کہ الحمدللہ للہ قرآن مجید کا ادب کرنے والے اس وقت حالے بھی موجود نے اور ہی ساتھی نے یہ سرزمین سرزمین پاکستان کیا غیر ممالک سرزمین بھی اپنے پتھراں درختوں کے دے سمیت گواہی دے رہیے اگر قرآن مجید اور اللہ شان دے مقدس نام عزت اور تعظیم آن کے کرائیے تو وہ ہی نام ہے جنوں خواجہ محمد شفیع چشتی کہیں گے کسی بھی علاقے جاؤ گے تے دوسرے دا رخ ادب دے حوالے گندی نالی وچوں دسے گا لیکن حضرت صاحب دا رخ الحمد قرآن مجید مجید اللہ دے نام اٹھاندیاں ہویا نظر آئے گا وہ گند اللہ دے رسول اور اللہ دے پاک بندیاں دے ناماں نو رولن والے نے تے اے حضرات اللہ رسول دے نام نو رولیاں تو فروڑ کے تے اٹھاون والا رولیاں پھلو فروڑ فروڑ کے باہر دے ملکاں وچ سعودیہ بھی گیا تے اللہ دے فضل نال اتے بھی سڈے ہی سنگی سن جڑے یہ کام کرتے سن سعودی عرب اللہ رسول دے نام نو تھلے چکن کا تعارف ہی چشتیاں کرایا ہے دبئی دے اندر چشتیاں کرایا ہے کویت دے اندر چشتیاں کرایا ہے شارجہ دے اندر چشتیاں کرایا ہے ارب ریاست چشتیاں کرایا ہے بلکہ آخو ترکی دے اندر بھی یہاں چشتیاں کرایا ہے ہندوستان دے اندر بھی یہاں چشتیاں کرایا ہے اور الحمدللہ اس حقیقت دا اعتراف پاکستان دیا تمام حکومت کر دیا نہیں اور وہ جانتے نے اس حقیقت یہ لوگ اج کل دی دہشت گردی اتنے فسادات اور ہر طرح دیا گستاخیاں دے مخالف سڈے رنگا امن دائی کوئی نہیں یاد رکھنا تری سال تاریخ ہے ساری تری سال کے عرصے کے اندر کسی انسان کا قتل تے کجا اور کسی ریڑی تے گڈی دی توڑ پھوڑ کوئی ثابت کرے سانو پھانسی لا دیں دنیا گوائے رستے روکنے اور توڑ پھوڑ کرنی شور شرابے کرنے فسادات کرنے اس کے خلاف ناچیز نے جگہ جگہ کے بیانات لائے نے اور دنیا نو واضح کیتا ہے یہ تمام غیر شری طریقے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں میں ایک جناب نو عرض کرنا میں باقاعدہ موضوع نہیں نہ لان کا ارادہ رکھنا بزرگوں کے کلام تو بعد بولن میں اچھا نہیں سمجھتا تھاواں ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ میں جناب نو پیشگی آگاہ کرنا اور دوستاں نو آگاہ جے کہ ایک عظیم شان جلسہ اور اجتماع آپ سندر علاقے چ کر گے اور اتے پھر یہ ہونا ہے کہ ان شاء اللہ لذیذ بہت ہی مجبوری والا کو پیچھے رہ جائے تو ہو گل ہے نہیں تو سب ساتھی اتنے جمع ہو گئے اور یہ عہد فرما ہے کہ اتے تسا ضرور تشریف لیا میں شکوا شکایت شکوا شکایت اور مطالبے مناؤں کا ایک طریقہ میں جاننا اور انہوں میں بالکل صحیح سمجھنا وہ مطالبات جنہ دے منیچن دی گنجائش ہوگی ایک وہ مطالبات نے جنہ دی منیچن دی گنجائش ممکن ہی نہیں ایک نے ممکن ہے مطالبات مطالبات دیا دو قسم ہیں وہ کے جڑے منیشن دی گنجائش ہی نہ وہ کرنا ہی بے وقوفی لیکن جنہ دے منیشن دی گنجائش ہوتی وہ واسطے طریقہ کی ہونا چاہیے لڑائی جھگڑا یہ وہ توڑ پھوڑ راہ ڈکنے سب حرام بالکل الٹا نقصان الٹا نقصان ہے ساڑھے تری سالہ تجربات سانو یہ دس دے ہاں ایک طریقہ سا جاننے کاش کے مولوی حضرات علماء حضرات وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ کی آ ایک طریقہ تو وہی آ لڑائی والا جو کچھ کرتے ہیں آم میں کہنا کہ لڑائی جھگڑا یہ تگڑا بندہ کرتا ہے یا برابر دا جوڑ یا تگڑا وہ لڑائی کرتا ہے جڑا ماڑا ہوں نا وہ روس پہ اولاد نا اولاد نگے نگے بچے بھی جدو ویخ دینا بھی ساری ابا مانتا نہیں وہ روس پہ وہ ایک دن دو کوئی شاید نہیں وہ اخیر وڈا جڑا ہے وہ چٹ برداشت کرتا ہے دیکھتا ہے چٹ تو بعد آخر چل چل جانے میرا پتر کو نہیں کھا رہا ہے بابا وہ پراوا نہیں اگوں تو تینوں کچھ کہیں یار دی کہہ رہے گا بس کہہ رہے ہول وہ روسےما جڑا ہوں نا وہ دل موم کر چک میں نہ مولوی ہو تھی ہر ظلم کا نشانہ یا اسلام ہے یا مسلمان جان رہے ہیں ویخ رہے ہیں دنیا نو پتا ہے ہر بندہ جانتا سرکاری غیر سرکاری سارے جانتے ہیں کہ جدوں بھی کوئی ظلم ہوتا ہے کوئی شیطانی منصوبہ اٹھتا ہے یا اسلام کے خلاف یا مولوی کے خلاف ہوں اتنے لڑائی گے تو مولوی ہے نہیں وہ پک گیا وہ میں انہوں نے مشورہ دینا کرم کم از کم رسے کر لو روس کے ویکو روسو نہ ہو کھلا سن ہر ایک دی کھل مہنگی ہے مولوی دی سستی ہر مہنگی ہے کھل الٹا سستی ہو رہی ہے پا روپئے کھال آ گئی ہے بکرے چھترے دمبے پنجی روپئے میرپور ای روپئے کی پی روپئے میرپور مولانا توسیف صاحب تشریف فرما نے یہ کہہ رہے ہیں بھی اتے بھی روپئے کی پنجی روپئے کی دمبے میرپور کشمیر منی لندن جنوب کہ اتے بھی پی جتی پانچ ہزار چمڑے کی جتی پانچ ہزار کار کھل چھترا پینتی ہزار کا دمبا پینتی ہزار کا چالی ہزار کا کھل کنی پی روپئے ہوں اصا سمجھنے ہاں بھی یہ سستے کرنے کا مقصد کی ہے جانتے تھے سارے بے ہر پاسوں مولوی کا ناطکا بند کیتا ہے ہر پاسوں مولوی کا گراؤ کھلا کلا تگڑا ہوتا خیر تھی کھل مالی کرو مولوی آپ ماڑا اصا ہوں جاننے ہاں بابے اور اصا جاننے ہاں، اور سارا جگ جان گا جی ہر ظلم کا نشانہ یا اسلام ہونا ہے یا مولوی اسلام والا مسلمان اگر یہ نہ ہو مجرم سا نک وڈ دو جو منصوبہ تیار ہونا کے خلاف ہوں یہ واسطے مولوی کرنا چاہیے سی کچھ نہ کر دیا صرف روس پہ یہ سڑکوں سڑک رکھ کھلا سڑکوں سے میرے کو لے کے آیا کھال چھترے دی میں چکر پتر کتوں آیا فلانے میں میں جو میرے بچے باہر نہیں رکھ کیوں یہ کھبنا تیرے تیل کا خرچہ بہتا ہو گیا کھل جڑی ہے بہت سستی وکنی ہے تا پاک والے چوک کے لے آڈے لئیے دے مفتی صاحب نے مولانا مفتی سعید احمد باروی صاحب ماشاء اللہ بہت بڑا ادارہ انہوں کا لئیے ضلع بستی میرا ویرباد بہت بڑا ادارہ ہے انہوں منظوری تو بغیر کھلا کٹیاں کی جرم کر بیٹھے نے ایڈا وڈا جرم مولوی مفتی صاحب کو ہے کہ بغیر منظوری تو کھلا کٹیاں کر بیٹھے نے مدرسے انہوں پرچا ہوا تین دن جیل چ رہے نہیں سزا دے قتل سی لیکن میرے سمجھ لگی بھی یہ دفاع کی لگی ہے تین دن والی مولوی کھل کٹھی کرے مدرسے سزا تے قتل ہونی چاہیے کافر آخو دہشت گرد آخو فسادی آخو لا آخو فراڈی آخو چکر باز آخو ہاں جی گریباں حق مارن والا آخو پتا نہیں ہر ساری دفاع میرے خیال سے تازیراتے پاکستان ساری سٹ دیتی جائے تا بھی کوئی شہ نہیں اور ہو سکتا ہے نہ جانے کون سا قانون سزا دے گا مجھے مجھ پہ الزام ہے مذہب کی طرفداری کا مولوی کنڈے چلے نے جڑے سانو اپنا دشمن سمجھتے ہیں انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں ہائے ہائے انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں ڈھنگ میرا ہے بات ان کی انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں ڈھنگ میرا ہے بات ان کی انہیں کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی وہ پھر سان دشمن بنا لیں کیسی عجیب گل لو ایسا دیوا ہی تیری رات جگہ واسطے تیری رات روشن کرنے اصا دیوا بنا تٹ کے دشمن بن کے پھوکے مارنا سانو بھی تو کیسی عجیب گل میں کسمیا کہنا مول بھی صرف روش پہ بال بھی روش پہ کوئی حرج نہیں کھلا سٹ دین سڑک دے عید نہ پڑھاؤ نماز نہ پڑھاؤ نکاح نہ پڑھاؤ مسیتوں کٹ ہوں دون وہ مسیتوں کٹ دین مہینہ ایک مہینہ صرف کرنا مہینے دا راشن جڑا ہے ہو سکتا مولڈیا کے گھر ہو جی نہ لا کوئی حرج نہیں نہیں مرن لگے ذلت کی زندگی سے عزت کی بہت اچھی ہوتی ہے تو خدا تا کھانا خراب نہ کرے ایڈے ہی بکھے ہو گئے دیکھی بہت آن لگی یہ صرف پین جی مہینے تو بعد سارے بابے اور گوڈے فڑ کے یہ نہ بابا جی جان جانتے ہوں کی ایڈے نراج کیوں ہو گئے تو میرا نک وڈ جی نہ کہیں کوئی توڑ پھوڑ نہ کرو کوئی کچھ نہ کرو لا تعلق ہو جاؤ وجہ کیا ہے کہ ہر ظلم بربریت ہر تشدد کا قانون اگر بن گئے یا اسلام دی خاطر یا مسلمان دی خاطر اسی بچے سمجھ کوئی نہیں اللہ دے کرم فضل نال سانو اللہ نے علم ساری دنیا نو خوبی سے بچا سکتے دنیا ساری جمع ہو کے اگر سڈے بیان کو بچا جائے برداشت کر جائے سانو کیما کر کے کتے اگے سٹ تے جے نہیں پچ سکتا خبر امت مسلمہ کو بدھو مت سمجھنا ٹھیک ہے یہ سبہا الاحلام کا جہان بن چکا ہے بے وقوفوں کا جہان بن چکا ہے لیکن جنہوں نے محمدی روشنی حاصل کی ہے اس کے اندر ان کے اندر جو عقل ہے وہی اصل اصل ہے جو پوری دنیا کو ایسی روشنی دے سکتی ہے کہ پوری دنیا کا اندھیرا ختم ہو سکتا ہے لا تستویو بنار المشرقی ہمارا دین خود قدیم روشنی ہے بلکہ یوں کہو ہمارا دین ہی روشنی ہے باقی سب ظلمتیں ہیں ظلم پات فوق دو گھٹا تو اندھیرے ہیں اندھیرے تہ پر تہ اندھیرے ہیں ایک اندھیری رات ہو ایک سمندر کی سیاہی ہو تو سے بڑھتی چلی جائے گی ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ سکتا انسان کو ہاتھ نظر نہیں آ سکتا دنیا کی روشنیوں کا یہی حال ہے اور محمد کی روشنی کا یہ حال ہے جیسے سورج چڑھ جائے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ظلمتے اندھیرے سب چھٹ جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں ایمان سے کہتا ہوں یہ مولوی حضرات کچھ نہ کریں صرف روس پڑیں ہوئے گا نہیں کیونکہ سانو پتا اور سنو مولویا نو اپنی طاقت کا پتا میں بڑی وی گل کر لگا میرے تری سال تجربے کیا اسلام دی تاریخ اور دنیا دی تاریخ دے مطالعے دی حاصل کردہ گل ہے کہ مولوی حضرات دے زبان اور قلم کتنا زور ہے انہوں احساس کوئی نہیں کوئی حکومت امداد اور تائید تو بغیر نہیں دیا کسی پیر کا ہاتھ دی مدد تو بغیر نہیں چومیا جاتا یعنی دو نمبر دا جڑا ایک نمبر پیر ہوں نا علی ورگا وہ اپنے روحانی کشش نال کھچ لینا نو کھچ لینا پیران کی گل کرنے ہیں کہ جڑے ہوں یزید نے لیکن مولوی انہوں با یزید مستامی بنا چڑتے انہوں کے ہاتھ نے جدو مولوی کھلوا جیڑی گل جگہ اس پاک کی گل کرے تو اشارہ ادھر جی با جدید گستامی کی گل کرے تو ہاتھ ادھر صدیق اکبر میں پیچھے ٹھیڑے سے چاہیے اس لیے عوام پاگل ہو جاتی مولوی صاحب ہو کے حضرت صاحب ہو کے مفتی صاحب ہو کے انہوں یہ چڑھائی جاتے ہیں دوائی پتہ نہیں کی ہونا ہے بابا وہ آن کے ڈگ ہر حکومت ہر سیاست مولویا تائی ضرور ضرور رکھتی ہے ہر پارٹی نظر گے اگر نہ ہو پارٹی جیت نہیں مسلمان بھوکھے چ نہیں آ سکتے دین دی زبان اور مسلمان نو فساو دے نال بھی کوئی زبان ہے ہی نہیں جدو اللہ رسول دا نام ہے سرکش تو سرکش بندہ بھی ڈگ پہ گل نہیں سمجھ لگی وہی گل مایوس نہ ہو ان سے اے رہا کوش تو ہیں توجہ ہے سونے تو میرے دوستو اہل اسلام اور اہل دین کے خلاف دن ب دن شکنجا تنگ تو تنگ تر ہو جا جا رہا ہے ان حالات کے اندر اگر مولوی حضرات اپنی دینی قوت اور طاقت نو استعمال کر دے یعنی صرف اور صرف حق گوئی اور حق دے واسطے رسے مانگ حق دے واسطے روس پہلے حق دی گل دے میں کسمیا پیا کہنا کسے کا باطل طاقت نے یہاں تباہ نہیں سکنا یہ دلیل نہیں کر سکنا میں چھوٹے حضرت صاحب سب اجازت ہی یہ گزارش کرنا چاہنا بزرگ جڑا فرما رہے سن باطل دے باتل دا مسئلہ انہوں دی مراد یہ سی کہ نشانہ نشانہ دوسرے نو بنانا مقصود ہوئے تے ساڈا یہ مقصد نہیں ہاں ایک ہے باطل حق باطل دیاں چیقاں ہی کڈاؤں ہے کیوں جو قرآن فرما ہے اسان حق نو باطل سے مارنے ہیں فید مغو او دا دماغ کٹ دینا ہوں جدو قرآن آدھا ہے حق باطل دا دماغ تے بھیجا کٹ چڈ دے پھر یہ مطلب ہے چیقا تو آپ نکل لیکن گل وہی ہے کسی غفلت اور غفلت دے طور تے باطل دا شکار بندہ جڑا ہے اس نو نشانہ بنا کے تے گل نہیں کرنی چاہیے لیکن ہاں جڑا فی ذات ہی خود باطل ہے نا باطل حق اودیاں ہی چیکاں کڈاوندا ہے اور چیکاں کڈاون واسطے ہی آیا ہے اور چیکاں کڈانا ہی اللہ تعالی دا مقصد سی تا انہیں قرآن اتاریا ہے اور حق اتاریا ہے لیکن کسی نشانہ بنا کے گل کرنا یہ اچھی گل ہے لہذا یاد صاحب کا کلام او او دا کوئی دوسرا مطلب لوے تو غلط او دا مطلب لینا انہوں دا مقصد باطل دیا ہی چیٹاں کٹا اور او اللہ دے فضل مسلمانوں دا بھی فرد بنتا ہے تے حق جڑا ہے او دی طبیعت اور مزاج ہی یہ یہو جی کہ وہ باطل دیا چیزیں ہی کٹا چڑی تو دوستو میں نالے بھی تھوڑی وضاحت کر دینا بزرگ جی پیسے نچھاور کرن دی گل فرمائیے اتنے میں تھوڑی جی وضاحت کر دینا ایک ہوں ادب ایک ہوں گستاخی انہوں دونوں فرق ہے بے ادبی کو گستاخی نہیں سمجھنا ذہن میں رکھنا گستاخی اور چیز ہے بے ادبی ادب کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی اعلی اور عمدہ اور پسندیدہ عادت بے ادبی ہو گئی بھی یار اعلی اور پسندیدہ جو طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا یہ مطلب ہے بے ادبی کا مثلاً اگر کوئی بندہ بزرگوں مل کے بزرگوں ول کنڈ کر کے جائے یہ بے ادبی آخان گے گستاخی نہیں اگر کوئی کعبے دی زیارت جانا ہے حرم میں دی ہر میں رسول ہر میں نبوی دی زیارت سے جانا ہے وہ زیارت کر کے تو واپس پچھلے پیری ہٹتا ہے انہوں ول کانڈ نہیں کرتا کہنا کمال ادب لیکن اگر ادھر کنڈ کر کے گزر اصا ان نہیں آخنا کہ اے گستاخ ہے ہاں اصا صرف آخنا بے ادب یعنی آلہ اور عمدہ طریقہ اس نے اختیار نہیں کیا بے ادبی کفر نہیں ہوتی گستاخی کفر ہوتی رکھنا بے ادبی تو بے ادبی رہ گئی اس تو اتنے گناہ گنا بھی ہے گنا بھی کفر نہیں ہوتا گستاخی جڑی ہے نا یہ اصل میں دل میں حقیر جاننے کو کہتے ہیں پھر اس حقارت کو اگر عمل سے ظاہر کرنا چاہے تو گستاخ بن جاتا توجہ نہیں نے ایک بندہ دل ادب نال پھر ہوں اگر وہ مکاسے آ جاتے ہیں ہمارے فوکا یاد رکھنا ہمارے فوکا گستاخی کی اجازت نہیں دیتے اگر ہمارے فوکا گستاخی کی اجازت دیں تو پھر ایسا یہ مطلب ہے پچھو دین ہی گستاخا تو لیا پیچھا لبنا مڑ کے دے سارے فوکا نے درہم دینار دن کلوا شریف ہوں سی روزہ شریف بنیا ہوں سی پرانے دیکھو وہ نچھاور کرتے سن شادیاں اس طرح کے موقع دے سکا نے فرمایا لاباسا بھی اس میں کوئی حرج نہیں اب سا کا لفظ بتا رہا ہے کہ ادب وہی ہے کہ نہ نشاور کرے لیکن یہ لا جو نفی پر آ رہا ہے نفی کا آ رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اگر کر لے گا تو اس میں ہر یعنی گستاخ نہیں کہنا یہ میں کیوں گل کی تھی بے سمجھا نو تھوڑی سمجھاؤ بزرگ ادب دے واسطے فرمایا ہے یہ نہیں فرمایا یہ گستاخی ہے میرے اتنے سکتے اصا اتنے فڑا سکتے رہے ہیں تو ہم گستاخ ہیں کیا پچھلے ساڈے بزرگ گستاخ سن کو کہا گیا وہ گستاخی کا سبق دیتے تھے بڑے بڑے بزرگوں ساٹے آلہ بریلوی سماج لکھے کہ جب مردے کو دفناتے ہیں کفن پر عہد نامہ لکھا جاتا ہے تو فرمایا آہد نامہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں لکھنا چاہیے اس سے بخشش کی امید ہے آلہ کے ہے علم ہے میت پھٹ جائے گی پھٹنے کے بعد اس کی گلیز غلازت ہے اندر وہ ساری پھیل جائے گی لیکن انہوں نے کہا ایک مقصد اچھا ہے کیا بخشش کروانا بخشش کی امید رکھنا اس کی اپنی نیت ہے اس نیت کی طرف اس نیت کو سامنے رکھ کر اگر کوئی بات کو سمجھنا اگر یہ عمل کرتا ہے اس نیت کو سامنے رکھ کے کیوں وہ بخشش ہو جائے الٹا وہی بھی بخش ہو سکتی ہے اور اس لکھن والے سوا بھی لب جائے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی لیکن اگر کسی کا مقصد ہی یہ ہو کہ میں اس وجہ سے لکھتا ہوں تاکہ یہ گندگی اور غلازت میں ملوث ہو جائے اب کیونکہ نیت ارادہ ہے یہ گستاخی ہے اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی جس لیے روپیہ سٹنے ہیں میں ہزار روپیہ سٹیا وہ میری تاریف کے شیر پڑھ رہا سی میں نہیں سٹیا جسے باطل دیا چیک تو شیر یہو جہ پڑھے نے ادھر سڈے سنگی جاگے کے اس تو میں بھی ہزار سٹ اس ہوں میں جڑا ہزار سٹیا میری نیت کی سی مینو ویخ کے دوسرے سٹن تو ترغیب مقصد تھا اب یہ مجھے بھی ثواب مجھے بھی ثواب ہوگا مجھے دیکھ کر جو دوسرے دیں گے ان کو بھی ثواب ہوگا بات سمجھ آئی کہ نہیں اسی وجہ سے فقہ بہت وسیع میدان ہے اور دیکھو ہمارے فقہا نے بلکہ تمام فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ ننگے سر ہو کے نماز پڑھ گا تو نیت ویکھا گے اگر اس دی نیت یہ آ کہ نماز ایک چھوٹا سا معمولی سا عمل ہے اس کے لیے سر ڈھانکنا کیا ضروری ہے کافر ہو جائے گا کافر ہو جائے گا اس نماز جیسے دینی امر اور اتنا عظیم عمل کو جانا کافر ہو جائے گا استحکار شریعت ہے اگر ایک آدمی اس لیے سر نہیں ڈھانپتا میرے نہ خراب ہو جائے کبیرا گنا اگر ایک آدمی اس واسطے نہیں لینا سر سے کپڑا سستی کرتا تو مکرو ہے اور اگر اس واسطے نہیں سر پہ لینا کہ میں ایک مجرم ہاں، بادشاہ دی بارگاہ آیا میں ہوں عزت نال کھلوا میں وہ اگے وال کھلار کے سر سٹا گا میں بھی سجدے سجتے میرا متھا بھی سجدے سجتے میرے وال بھی وہ ڈگن زلیل ہولیل ہو کے بخاواں مت مہربان ہو کے مینو اگلے جہان دی ذلت تو بچا لو اگر اینی نیت کرتا ہے تو دی نماز دا سواب کئی گنا بن جاتا ہے ایک ہی عمل ہے نیتوں کے بدلنے سے ارادوں کے بدلنے سے ایک ہی عمل عمل پر احکام بدل رہے ہیں کبھی کفر بن رہا ہے کبھی کبیرہ بن رہا ہے کبھی مکرو تنظیم بن رہا ہے کبھی ضروری بن رہا ہے مجھے بے ثواب ہو رہا ہے بات سمجھے کہ نہیں تو اگر نوٹ نشاور کسے کیتے نے اس وجہ نہ کہ دوسرے نو ترغیب ہو تو انہوں کہنا ہے بے ادبی کی ہاں ایک اور گل ہے کہ آلہ اور عمدہ طریقہ سارے واسطے جی میں بزرگ فرما رہے سن کیونکہ یہ لوگ نفس دی شرارت کو بہت خوب جانتے ہیں حدیث رسول بالکل حضرت صاحب نے بجا پڑی کہ آپ علیہ سلا تو تسلیم نے فرمایا ہے کہ کھبے سجے ہاتھ نال دیو تو کھبے نو پتا نہ لگے یعنی کیا مطلب کہ انفاق کے اندر اخفا اخفا بہت ضروری اور افضل عمل ہے ٹھیک ہے تو اگر ہوں وہ نفس دی شرارت کو سانو بچاؤ واقعی ترغیب رغبت دینی دوسرے نو یہ بہت بہت تھوڑیا نو دل ورنہ ہی وہی آ جاتی ہے ہے جی شو بازی اسی کہنے ہیں بھی اگلے ویکھن گے گے بلے کنے روپیے پیا سٹھتا آئے برادری نو نسائیے برادری آخے گی پھر مقابلے چ آ کہ میں دسنا نہیں چاہتا ایک تھان سے گیا یہ روپیے سٹن کی لڑائی ہو ہوگی

نہیں اس واسطے بزرگوں کی نصیحت مبارک اپنی جگہ تے اور اس نصیحت دے متعلق وضاحت ناچیز دی بھی اپنی جگہ تے ہاں جی پھر یہ نہ ہوئے کہ جی ویکیا چھوٹے حضرا صاحب فلانی تھان تے تقریر کر رہے سن میاں صاحب چشتی صاحب کرتے سن رپیے اگلے سٹتے سن یہ چپ رہے حضرت صاحب بول پائے اسی کو دلے نہیں اسی بھی ایسے گھر کی خدمت کر کے تے حضور دے جوڑے پاک کا صدقہ مجا لے سانو اربا بورے بورے تھٹ سٹ کے نہیں خرید کر سکیا باقی تیرے دس روپے کی ویل سانو خرید کر لے گی لیکن ہاں جہاں پر ایک عظیمت ہے ایک رخصت ہے جب شریعت کی رخصتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو وہاں رخصتوں پر ہم خاموش رہ سکتے ہیں اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحبو لواہ یو ہبو جو کماپو ان اللہ یحبو کما اللہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جیویں عظیمت عمل کرن پسند کرتا ہے اسی طرح رخصت کے اتنے عمل کرن بھی پسند کرتا ہے لہذا ساری خاموشی رخصت سے ہو مینو کئی بندے کہ استاد پتہ میں کیا اتری دا میرا مسئلہ پوچھ کیوں وہ جی بھی کون فلما بن گیا چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے میں کیا اتری دیا با جدید گستامی بھی ہوں امام آزم ببو حلیفا ہوں وہ بھی چپ کر کے بیٹھے رہے آلہ حضرت بریلوی ہوں وہ بھی چپ کر کے بیٹھا رہے کہ کیوں میں کہ میرا فتوا پوچھنا صحیح کہ میں کہ دل کی ساری گل ہے تمہوں سارا موبائل رکھنے حرام ہے جی میں آوا نا اسے آئی سے جی شیر ربانی کردا سا تو پھر چڈو اتے رکھو سارے ہاں؟ تین بڑھیا دیا آواز سننی بڑھیا کے نگمے سننے ہاں؟ بڑھیا دیا فوٹو ویچنیا ہاں؟ بہانے بنا بنا کے ہبا لے ہبا لے سڈے پک پک کرنے نہیں پتا میرے اندر کا کدو اتہاس رکھو کی پتا کی نیم رکھنے اتنے بے بسے چپ مجبوریاں چپ کرائی کھڑی ہاتھوں انگلوں چک مارنے کیوں نرمی کی موبائل کو دیتے ہیں جی جی اثرات لانتی ویکنے اوے امتنے لیکن بے بس ہو کے چپ ہو کڈو موبائل میں تمہیں دسنا بھی چشتی کون چشتی سکتا کہ میں تو سٹ دیتا میں تو موبائل سٹ گئی مجھے مدت ہو گئی موبائل رکھنا دوبارہ نہیں کیتا میں ادھر ادھر منہ مار کے ضرورت پوری کر لی وہی منہ مار کے سب صرف ایاشیا نے جی نفس دیا مکاریاں نے کوئی ضرورت نہیں بس مرنا سی ایسا برباد ہونا سی ہوں جدو ایک شہ آم ساڈے المر یہ دادا کا ہمارے تو قواعد فقیہ کے اندر موجود ہے جب کسی امر میں تنگی زیادہ ہو جائے تو شریعت میں وسعت ہو جاتی ہے جس جی، نے ہر پاسے تصویر دی لانت عام ہے کوئی تھان بچی نہیں یہ گل ہے جیویں تسا ہر جیب نے موبائل دی لانت نو بہانیاں بہانیا جائز کر کے بوجھے چ ہیں بھی تصویر دی لانت دوتے چپ ہو گیا ہاں، ہار تھک کے کہ کنو روکا میں ایتھے پتہ نہیں کنے بندے ہون موجود جڑے فلم بنا رہے ہیں میں قسمیہ کہنا اگر تسی لبن ترو یا خوف خدا کر کے سچ بولن اٹھ کلو میں کسمیا پہ کہنا فلم بنا رہے ہو لڑا کنو ڈکا سمجھ آ گئی کہ نہیں تو میرے بھائی انگوٹھی انگوٹھی شاہ صاحب فرما رہے ہیں اجاز شاہ سید اجاز احمد شاہ صاحب شیخو پوری آپ فرما رہے ہیں انگوٹھی گھڑی اینک پین بٹنا کیمرے آ گئے وہ آ کے بیٹھا ہے اسی ویکن ڈے تلاشی اصل لئیے بوجھے وہ تو موبائل کٹا لیا تو جڑا بٹن ہونا وہ لگ جائے شیطان انج محیط ہو گیا ہے کہ سوچ نہیں سکتا لہذا اگر کسی چوڑ تقوی کا حضا ہوا پلوا گلٹی پرا مار کر سڈے آل نہ بدبو کھلار تیرے ورگے تقوی کے حیضے والے بڑے اثر تکے نے حضور دے جوڑے پاک کا صدقہ اسا محمد پاک دی شریعت دا کنڈا اور میزان رکھنے ہیں شریعت پڑھیے بزرگوں جوڑیاں دا صدقہ سمجھی یہ سانو کوئی کوشش نہ کرے دی غیرت مکی ہاں جی کوئی سڈے خارجی ہیں میں ادھر بھی تھوڑا آ جانا موضوع تو میں بنا کے چلیا سا نفس مطمئنہ اج کا میرا کتاب ہونا سی صرف نفس مطمئنہ دوتے لیکن میں اس شرط نال بولنا سی کہ بزرگ نہ بولتے بزرگوں کے بولن کو بعد بولنا یہ ہوں میں صرف اور صرف میں سمجھو انہوں کے کلام کے ہاشیا رائی کرنا پیا ضروری ہدایات جہاں نے وہ ارد کر رہے ہیں ورنہ خطاب آپ کر گیا کتاب کی لوڑ کوئی نہیں سڈے کئی ہو جی سابا کرام تو سابا کرام بار اللہ علیہ مجمعین کے مقابلے کے اندر خارجی آئے سن کفر شرک لاؤ شرکت سڈے تو بھی خارجی ہوئے ہاں جی وہ خوارج کا ٹولا بدھواں نبی سونے نے جی سفہا اخلام فرمایا سی نا نو ایویں بدھواں کا ٹولا سڈے تو وکھرا ہوا ہے نہ ان کول اقل نہ ان کو نہ ان کو شیتانی زبان خارجیا واگ ٹر ٹر ٹر ٹر ٹر ٹر کر کے نہ کسی باطل کے اگے بغیر کھلو جوگے نے ہاں؟ ایڈے کتے نے باطل دے امدادی بن گئے نے جیڑے حضرت صاحب کا در چڈ گئے نے وہ باطل دے امدادی بن گئے نے میں اکھان ویخیا ہے وہ جس علاقے چستا ہے وہ باطل دا کتا بن کے رہ گیا ہے حضرت صاحب کا در چڈ کے حق آ سکتا ہی نہیں میں اتے گل کر لگا سچ دی زبان بے لاگ زبان ہوں میں اس پاس مڑ پیا توجہ لڑا میرے سکے بنے میں اسمان نومان سکے بانجے انہوں نے مکالا ملیا کہ بھانجے میرے نے بیان دتا کہ جی بڑھیا نو نے ووٹان سے کلاریا انہوں نے شری مجبوری یہ نیٹ کے اتوں نے بیان چڑھایا میں چلا گیا وہ گھر ہوں تو آپ اندازہ لگایا جی سارے اندر گیرت کنی ہے میں گھر چلا گیا وہ بیٹھے سن دو برا برا دونوں بیٹھے سن ابا بھی انہوں کا بیٹھا سا میں آخیا یار اسلام واسطے بہت ضرورت ہو گئی مجبوری ہو بڑھیا بڑیا کلارنا ہوں دی ماں میری سکی بھن ان کی بھن میری سکی تو میں آخیا ہوں یہ مینو دس اسلام لوڑ پی گئی ہوں ماں کلارنی ہو کہ بھن وہ منہ ہیٹھا سٹے میں کہا اترا منہ کر رہے چھتر کھائے گا میرے کو کمینے میں کہ تین شرم نہیں آتی کتیا لوگوں کی تھی بہن کھرانا جائز تیری نو کیوں جائز نہیں ہوئے میں کیا بے زمیر میرے پتا میرے سینے سے کنی چھری چلی ہے یہ گل کر کے لیکن تیرے ورگے دلے سے بے زمیر نو غیرت سکھانے مینو یہ کہنا پیا ہے اور میں انہوں صحیح سمجھنا کہ تیرے ورگے مردہ ضمیر مردے ضمیر نو اگر جگامنا ہے تو وہ صرف یہ طریقہ ہو سکتا سی اس تو اتنے کوئی طریقہ نہیں ساڈا کوئی پڑےوا ہے ساڈا کوئی کوئی ہے یاد رکھنا میری گل اصا الحمدللہ دین اسلام نو سمجھے یہ اساں کسی نال سودا بازی نہیں کر سکتے توجہ ہے زبان سچ نام ہی آخ نکل جائے سڈے کول کوئی دین نہیں سی سان کوئی سمجھ نہیں کوئی پتہ نہیں دین دی اب جد نہیں جانتے سان الف نہیں جانتے تمام دنیا میں حقیقی اسلام کو اسلام دی حقیقی اور صحیح صورت کو اگر شناسا کیتا ہے متعارف کیتا ہے تو وہ ایک ہی نام ہے خواجہ محمد شفیع چھوٹے حضرت صاحب کے اندر اگر اثرات ہیں تو انہی کے ہیں اگر ناچیر کے اندر ہیں انہی کے ہیں اگر سات میاں کے اندر ہیں تو انہی کے ہیں اگر آپ کی اولاد کے اندر ہیں انہی کے ہیں اگر آپ کے اندر بھی ہیں تو انہی کے ہیں نارائ محمد سرکار امام با شریف امام بارا تدرمکی پنجاب ہے نال ہے ہکار ہے لاکار ہے ہکار ہے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا صدقے بے بے شک شک کے ایتھے جڑے دوست آئے نی یا ایتھے نہیں آئے مگر ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں حضرت صاحب کے خلاف زبان درازی کرنے والا شخص اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ چاہے مدرسہ رکھتا ہو یا کچھ ہمارے ہمارے سامنے وہ ہر فر غلط کی طرح مٹ چکا ہے اس کی ہمارے دوستوں میں ہر غلط سے زیادہ حیثیت نہیں ہونی چاہیے وہ بالکل تلق ختم اگر تساں یا سڈے کسی تلکدار نے انہوں جلسیا تے سدیا پاوے سڈے پڑے نے اگر کسی جلسے دے سدیا انہوں کی خدمت کی وہ سڈے کوئی تعلق نہیں ہو سمجھ آ رہی نہیں کتنے دین قائم رکھیے سڈے نال رہا جی اصا دین تو ہٹ جائیے سڈے تو دور جائے سڈے بزرگوں نے سانو یہ سبق پڑھایا تو بھی یہ سبق پڑھایا پوجا پاٹ والا سبق نہیں پڑھایا لیکن اتنا ضرور ہے ذہن چ رکھنا اتنا ضرور ہے کہ یہ دین پر ہیں یا نہیں یعنی ہم دین پر ہیں یا نہیں اگر کسی کو شبہ اٹھتا ہے تو خود امام غزالی نہ بنے ہمارے سامنے آ کر ذرا ہمیں تسلی کرا دے کہ ہم دین سے ہٹے ہوئے اگر تسلی کرا دے گا تو ہم کہیں گے جاؤ بالکل ٹھیک ہے آپ بالکل حق پر ہیں ہم سے الگ ہو ہمیں چھوڑ جائیں کیونکہ آج تک یہ بات کرنا بالکل آسان ہے آج تک ہم تاریخ پڑھ چکے ہیں یہ بات کرنا بالکل آسان ہے کہ جی حق ہر کسی سے بڑا ہوتا ہے یہ جملہ تاریخ میں کتابوں میں بارہا پڑھنے کو ملا ہے کہ حق سب سے بڑا ہے لیکن بلکہ اس کے آگے اور کہتا ہوں یہ کہتے ہیں حق سب سے بڑا ہے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی امام اعظم ابو علیفا سرکار یہاں رہ گئے ارے بھائی بس ہم یہاں پر فقہ انفی چھوڑ دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن ایمان سے کہتا ہوں جب اس دعوے کو ثابت کرنے کی باری آتی ہے تو میں ہر کسی کو ناکام ہی پا چکا ہوں شاید ہی کوئی بات ہو کہ جس کے متعلق ایسی بات کی طرف توجہ کی جائے ورنہ یہی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں امام شافعی کو تو وہ اپنے میدان میں ہاں جی اپنے میدان میں مصیب ہوں گے امام احمد کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی درست نکتا رکھتے ہوں گے اگر امام مالک کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی کسی ٹھیک ٹھیکہ تک پہنچے ہوں گے اگر امام اعظم کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ضرور جناب اپنی فکا اور رائے پر حق پر ہوں گے لیکن یہ کہنا یہ غلط ہے وہ صحیح وہ صحیح ہے وہ غلط وہ غلط ہے وہ صحیح ایمان سے کہتا ہوں یہ کہنا درست ہے لیکن یہ کہنا آسان ہے لیکن اس کو ثابت کرنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے آسمان کو زمین پر لانا مشکل ہے یہ اشتہادی مسائل ہوتے ہیں اشتہادی مسائل کے اندر کوئی ہاتھ کھڑا کر کے اپنی حقانیت کا دعویٰ کر تو سکتا ہے مگر اس کو دلیل سے ثابت نہیں کر سکتا میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں اور ان کی تقلید پر فخر کرتا ہوں لیکن میں یہ کہنا دوبارہ نہیں کرتا کہ دوسرے امبا خطا پر ہیں بس میں یہی کہتا ہوں میرے امام اونچے ہیں بولتے نہیں میری زبان اگر یہ کہے کہ دوسرے امام غلطی پر ہیں تو میری زبان شرما جاتی ہے کہ تو کس منہ سے کہہ رہا ہے ابو حنیفہ کہتے یہ خطا پر ہیں تو تو ٹھیک وہ کہہ سکتے تھے امام شافی اگر کہیں خطا پر ہیں وہ وہ کہہ سکتے ہیں اور اگر امام شافی کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر ہم عرض کریں حضور امام اعظم ابو حنیفا کے سامنے بیٹھ کر تھوڑا سا مناظرہ نہیں کر لیتے <laughs> تو وہ فرماتے کہ میں کیا مناظرہ کروں الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ لوگ سارے کے سارے فقہ کے اندر تو ابو حنیفہ کے محتاج ہیں میں کیا مناظرہ کروں اسی وجہ سے یہ درجہ بندی جو ہوئی ہے کہ چار مجتہد امام ہیں اور امام محمد اور امام ابو یوسف یہ مقلدین میں سے ہیں یہ غلط ہے امام محمد اور امام ابو یوسف ہمارے جو دو امام ہیں ہاں جی یہ امام شافی سے بڑے امام ہیں انہوں نے صرف ادب سے اپنا مذہب علیحدہ نہیں بنایا استاد کا ادب کرتے ہوئے حنفی انفی کہتے رہے اگر وہ مذہب بناتے تو شافی سے بڑا مذہب بن جاتا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی میں یہ بھی جناب کے سامنے ظاہر حالات حاضرہ نو مد نظر رکھ کے امت مسلمان کی رہنمائی کردیا رہنا یہ سارا دستور بھی ہے اور فریدا بھی اور ان حالات حاضرہ کے میں خصوصی ایک بیان کیتا ہے ہالینڈ کے خاکوں کا پس منظر تسی منہوس زبان ہو بیک گراؤنڈ منہوس زبان کہ بیک گراؤنڈ پر فارسی میں اس کو کہتے ہیں پس منظر آ گیا منظر تو یہ کھڈیاں علاقے چ لگا ہے ٹھیک ہے اس موضوع نسا سننا بھی ہے اور عام بھی کرنا ہے میری زندگی دا وہ تاریخی موضوع میری زندگی دے اندر ایڈا عظیم الشان اور ایڈا گہرا موضوع نہیں لگتا بس میرے جملے تسان آپ ہی سمجھ لینا کہ اس موضوع کی کنی اہمیت ہوگی کہ جنوں میں یہ کہہ رہا ہاں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ وہ پوری دنیا دے جس علاقے جائے گا پورا علاقہ سوائے اس دے اقرار کرن اور تصدیق کرن دے کوئی گنجائش نہیں پا گا یہ ہالینڈ دے خاکے کارٹون حضور دے بن رہا فلان جی وہ جی پھر جلوس نکل رہا ہے آ رہا ہے تو مذمت داد ہو گئی بلا واپس کر لو یہ کر لو وہ کر لو حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ چشتی نے ساری حقیقت کھول کے جگ دے سامنے سڈے حاضر رفیق صاحب تشریف فرما نے کسور ہر یہ بھی اتنے سن اور الحمدللہ کاش کہ جتنا عظیم شان موضوع سی ضروری وہ اس طرح دے عظیم مجمے چ لگ رہا تین گھنٹے میں لایا تین گھنٹے ایک گھنٹہ میرے خیال یا ڈیڑھ گھنٹہ کھلو کے کیتا سی اور باقی بہ کے ایویں شاید تو الحمدللہ پاویں بہ کے سیویں کھلو کے انہیں بہ جا بہ ہی کرا دیا ایک ہوں جی باطل دا پٹھا بہ گیا عام جملہ یہ بولتے ہیں باطل دا پٹھا بہ گیا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اس موضوع نے باطل دا پٹھا سوا چڑیا ہاں جی بیٹھے تو چھتی اٹھ پوے گا ستا اٹھن لگا ہی نہیں وہ حکمت دے جملے جڑے سن ہر جملہ ایک حکمت دا موتی سی پھر رات میں ایک مانگٹا والے رات جلسے دے اتنے بیان کیتا ہے بہت مجمع سی اتنے بھی الحمدللہ للہ اتے میں یہ بیان کیتا ہے کہ دو نعرے تاجدار ختم نبوت اور لبیک یا رسول اللہ یہ دو نعرے مارن والے انہوں نعروں استعمال کر کے تے کفر نو مضبوط کر رہے ہیں اور کیتا ہے میں کیا ہو سکتا ہے جس لیے میں دعوی کر رہا کوئی حیران کچھ پریشان ہوں کچھ بغض تے کینے دے جان لیکن انہوں دا حق بنتا ہے کیونکہ دعوی بڑا عجیب ہے لیکن الحمدللہ میں کیا جی جس وقت دلیل میں دعوے ثابت کرنا اگر سارے دا دل صاف نہ ہو میرا نگ وڑ دینا اور حضور دو جوڑے پاک صدقہ جس لئے دلیلہ دلیل سٹیاں بس پھر مخالف کوئی ذہن اگر بیٹھا بھی ہونا سوائے تائید تو وہ چارہ نہیں بلکہ ملازم حضرات جڑے آئے ہوئے سن وہ بھی آخیا سدکے کے یار آج ہی سنی تقریر ہے کبھی کنو نے لے کر گل ہوئی گل بھی کرتا ٹھوک کے دلیل بھی ایسی دینا سمجھا انداز بھی ایسا کہ جا بھی کوئی بیٹھا ہو جائل تو جائل ان بھی سمجھ آ جاتی آخر کی اللہ سونے دے فضل لال آخر ظاہر ممتاز قادری ورگے ضرور روحاں ہون گیاں توجہ ہے تے نال جسلے میں ممتاز قادری صاحب کا نام لا سا ہاں جی تے کئیاں دے دل پھر یہ حسرت اٹھتی سی کہ یار کا کی شان پا گیا ہے اتنے ہاں؟ نو دنیا جان دی ایک چھوٹا معمولی جہ سپاہی ایڈی شان یہ مولویا کی زبان سے ایڈے ایڈے مجمے کے اندر ایزت نام آ ہوں ویکو نا ماشاء اللہ کنا عظیم اجتماع ہے میرے خیال دے تقریباً چالی پناہ ہزار کا مجمع بیٹھا ہے چالیس پچاس ہزار عظیم اجتماع جڑا ہے دے اندر ممتاز قادری نو جو سلام پیش کرنے پے ہیں وہ بھی وفات تو بعد وہ بھی وفات تو بعد یہ عزت کنو لبے گی سرکار دے عزت دے قربان ہون دا اور دین رسول دے لار مخلص ہو کے مرن دا نتیجہ ہے کہ ایسی زندگی مل گئی جس زندگی سے موت بھی ڈر کے دور کھڑی ہو جاتی ہے ایسی عظیم زندگی ہے اس دنیاوی زندگی پر موت چڑھ چڑھ کر آتی ہے لیکن وہ ایسی زندگی ہے کہ موت میلوں دور کھڑی ہو کر حیران پریشان دیکھتی ہے کہ یہ کیا زندگی ہے کہ جدے میں نیڑے جا تو ہو سکتا ہے میں ہی مر جاؤں موت یہ کہ کیا عظیم زندگی ہے اگر یہ میں نیڑے جا تو موت کہ میں آپ ہی مر جاؤں گی اس واسطے وہ ڈر دے نیڑے لگتی یہو جہاں شانا کنو دیا نے نکیرین کرتے ہے تعظیم میری آلہ بریلوی فرما نے نکیرین کرتے ہے تعظیم میری کرتے ہے میری سیدھا ہو کہ تم پہ یہ عزت ملی ہے سیدھا ہو کہ تم پہ یہ عزت اینا عظیم مجمع ہے ذرا تھوڑا جا ذوق چ بناؤ تو میں اجازت چاہواں ہاں؟ ذرا ذوق نال کہہ دو نکیرین کرتے ہے تعظیم میری اعلی حضرت عرض کر دینا یا رسول اللہ سونے تیرے تے جانوار کے آیا منکر نکیل سوال و جواب دی بجائے میری عزت کر دے وہی گل امام الحرمین قبر چ جان سے حساب لین والے آن تے آپ فرما وہ آخر مر ربو کا آپ چیٹ داڑی فڑ کے فرما اچھا رب رب کرا چیٹھی کر بیٹھا ہالے پوچھنا ہے جی۔ سمجھ نہیں آئی حساب آلہ فرما نے کملی والیا تیرے تے قربان ہون دی شان ہے بھائی آنا دے سی انہیں حساب لینا تو جدو ویخیا کملی والے نے فدا ہو گیا ہو کے آیا ہے تو وہ کہتے پا جی دسو چاہ پانی جی دو کو حکم کرو کو حکم کرو اسی خادم آئے کھڑے ہیں لوہری صاحب کی بجائے چاہ پانی پوچھنے لگ پائے پنجابی جی ہوئی آخان گے ہو نکیرین کرتے ہے تازی میری ممتاز قادری سرکار کو آئے ہونے نے کی آخر ہونا کون ہے محمد کون ہے جان دے کے آیا بیٹھا بھی پوچھتے جے نوکری لگی گئی گھر لگا گیا رشتے دار لگے گئے برادری لگی گئی اپنی جان بھی دے بیٹھا ہال پوچھتے جے انہیں آخنا آلیا معاف کر دے انہیں آخیا ہونا آخلیا معاف کر دے اصل تو ترے کو چاہ پانی پوچھنا ہے نکی رے نکلتے نکی رتے ہے تعظیم مزہ نہیں آیا گونج پہ جائے نکیر کرتے تعلیم میری نکیر کرتے ہے تعلیم میری نکیر کرتے ہے تعلیم میری سیدھا تم پہ یہ عزت ملی ہے فاروق آزم سارے رب سن ایک کھاتے تھوڑا رکھنا یہ شان ہی نہیں یہ شان ہی نہیں سیدنا فاروق آزم سامنے جدو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جدو ایک خوفناک شکل والے فرشتے آؤ گے اس کی بنے گا عرض کر دینے یا رسول اللہ جی میں تے سامنے بیٹھا وا اسے حال ہی اسلے ہوا گا فرمایا ایویں ہوے گا عرض کر دینے لج پالا مڑا پہ نکل جاواں گا ہوں تیرا کی خیال ہے حضرت عمر کیا یہ حدیث نہیں آتا کنے بندے نے جنہوں کے اتنے سوال و جواب ہوں ہی نہیں حدیث تو ثابت نہیں جیڑا بندہ حافظ قرآن یا مسلمان ہوے زندگی بھر گنا نہ کرے وہ فرشتے حساب لین آئی وہی چاہ چاہ پانی پوچھنے والے ہاں ہاں ہاں بولو سبحان اللہ ہاں میرے مطلب انداز میرا سیدا سادہ ویخ کے تو نہ سمجھنا کہ حدیث تے قرآن تو شرح تو خلاف پہ چلتا ہے نہ میرا اچھا پانی دا جڑے لفظ نے نا یہ بھی اوہی حدیث کے ترجمے نے لیکن انتہائی سادے لفظ چاہ پان جس لیے کسی کا گپراؤنا بنتا ہے واپس آوے تو یار دس چاہ پانی پوچھا سی حالانکہ مطلب روٹی رات ٹکاو یہ وہ سارا کچھ لیکن وہ ادا کرتا چاہ پانی دینا یعنی رب واہدہ ہلا شریک مولا دی بخشش اور نعمت دا پیغام لے کے آدھے نے لے فکیرا نم کن مت لارو جلن سوندی ہے سو فکیرا موج کر چاہ پانی پوچھنے نکی کرتے ہیں تعظیم میری رکی ر کرتے ہے تعظیم میری نکیرین کرتے ہے تعظیم میری فدا ہو کے تم پہ یہ عزت ملی ہے فدا ہو پہ یہ عزت یاد شاہ راگ کا بادشاہ اصا بھی تھوڑا جا وقت ادھر ضائع کیتا ہے پٹھے سیدھی آپ بھی لا ہی لینا تو ہو سکتا ہے جی بہت ہی توجہ کرتا تو ہو سکتا ہے راگ کا بھی بادشاہ تصا مینو پائی فکیر کا کام تو نہیں ہوں ہاں؟ لیکن میں خطا کار نہ تھا نے خطا کار کیا گل نہیں سمجھ لگی ہوں آ ویکو گل پھر اتنے آ گئی ہوں راگ لایا سڈے کئی کہا فرماند نے رگ سر مکرو ہوئے لایا لونے جی نہ لائیے کسی سنتے ہی نہیں اس واسطے سونے جی سان رب نے اتے بٹھایا نا چھتی نال منہ نہ کھولو کھولو ضرور لیکن پہلو پک کر لو گل علم دی پک کرنے کہ ایویں کچھ تو نہیں نیپا مار دے جی۔ خارجی ٹولا جڑا انہوں کا لقب خارجی ہے دیر رکھنا اگر خارجیوں کی مناسبت پوری نہ پائی جائے پھر کہنا حضور دے جوڑے پاک سدکا سارے حکمت کے لفظ نکلتے ہیں ماں گفتے محاورہ شد وہی گل ہے میں پورا سوچتا رہا ادھر سفارت ادھر صفات پرانے زمانے کے خارجیوں کی سفتیں ادھر نظر آئیں گی ہائے ہائے بے لو گڑا پوئے دین انہوں نے گھروں نکلے آئے مشرق ہو گئے توجہ نہیں فرمائی نہیں بار سورت دوستو اہم اعلان سماعت فرماؤ اکتی اکتوبر بروز بدھ باد نماز شاہ گرین ٹاؤن لاہور ہو سی غازی ملک ممتاز حسن قادری آوان شہید رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی بشیر احمد ملک صاحب وہ تشریف لائیں گے بابا ملک نور محمد چشتی آوان صاحب جڑے نے وہ اس جلسے دائی اور مہربان ہونے آپ ادھر میرے بائیں طرف اپنے آب و تاب اور اپنی آتش نال تشریف فرمانے ان شاء اللہ پچیس دل حج چھ ستمبر بروز نماز مالیشاہ افتتاح قرآن مال شریف کالو تارن روڈ نی سبزی منڈی شہر حافظ آباد خصوصی بیان ناچیز کا ان شاء اللہ اچھا منظوری ہو گئی ٹھیک پرسوں چک چاوے کا دنالے چک بھلو کا چک چاہے گا بہاول نگر پرسوں ان شاء اللہ اسلام دا ہونی وقت نال تشریف لیا جی اچھا مغرب تو بعد تشریف لیا جی میں جمعرات جمعہ نے جلسہ رکھا ہے لیکن یہ شاہ صاحب مجبور کر رہے ہیں تو پیر نے جلسہ سبق پڑھائی شروع کرنی اچھا گزارش یہ ایک بار پھر میں جناب کی یاد دہانی واسطے عرض کرنا کہ جس وقت جناب نو نا چیز دی طرفوں بلاوا آوے ان فرو خفاف سکھالا اللہ فرماندہ پاوے مصروف ہو ویلے پاج ان فرو کہ فافم پتہ پالا پامے ہولے دا مطلب پارے کا مطلب مصروف ہو جی سال واسطے تمہیں سدنا نہیں سمجھ نہیں لگی لیکن اصا ساتھ کھاتے اور کوئی رسے نہ رسے اسان ظلم کے اگے تھوڑا جا ہو سکتے جی ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے قوانی جنہ مسلمانوں کا تھڈو جینا ہی تنگ جائے اسا دے بارے ضرور اسمے کا مطالبے کا حق رکھنے ٹھیک ہے جمہوریت ہے آزادی رائے اظہار رائے حق کا ببانگ دعویٰ کیا جاتا ہے لہذا جن ایک گنجائش ہے اونی ایک اصا حق رکھنے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ شاء اللہ کے اندر جناب نو ساری وضاحت کرانگا ٹھیک ہے اپنے سرا اپنے سرا کم از کم جڑے ظلم دے بدل ہٹ سکتے ہیں ان ہٹن اسان ضرور کی آخیے گزارش کریں گے ٹھیک ہے اور تسا تشریف لے آنا ہے محمد رضا صاحب فرمائش فرمائی میاں صاحب دے شیر دی پڑھ کے میں اجازت چاہنا جنا دکھانچی دل سکھی سکیون تھی وارے دکھا دل پر دکھی ہونا تو وارے سکھ قبول محمد بدا سکی قبول محمد بخشا راضی میں پیا صاحب چھوٹے دعا فرماندے نے دعا دے قیمتی لمحات کو معروم نہ ہو دوستان گرامی اعلان ممرزا صاحب سونے اتو نہ چڑیا جی خصوصا جڑے لڑکے جڑے لڑکے سنو بھائی موٹر سائیکلوں کے اتنے مقرر نے وہ کسی نو موٹر سائیکل نہ دین جا لین آئے وہ کھلا لین سارے موٹر سائیکلوں نے جسے جمع ہو جان انہوں دے سامنے پھر موٹر سائیکل کٹاؤ میری گل یہ نہیں رکھنا اتنے نہیں چڑھنا تھلے ہوئے پھٹے کمزور نے ٹوٹ جان گے پتر میں جی گل کرنا